عامر بن عبدہ سے روایت ہے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے پھر وہ بکھر جاتے ہیں ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا وہ حدیث سنا رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ